سفیان بن عیینہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی انہوں نے عبید بن حنین سے سنا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے آزاد کردہ غلام تھے انہوں نے کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان دو عورتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایکا کیا تھا میں سال بھر منتظر رہا مجھے کوئی مناسب موقع نہ مل رہا تھا حتیٰ کہ میں مکے کے سفر میں ان کے ساتھ گیا جب ہم مر زہران پہنچے تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئے اور کہا میرے پاس پانی کا ایک لوٹا لے آنا میں نے انہیں لا دیا جب وہ اپنی حاجت سے فارغ ہو کر لوٹے میں جا کر ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالنے لگا تو مجھے سوال یاد آ گیا میں نے ان سے پوچھا اے امیر المومنین وہ کون سی دو عورتیں تھیں میں نے ابھی اپنی بات ختم نہ کی تھی کہ انہوں نے جواب دیا وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نما تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چورانوے